نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فسادی ہیں ولا قلعہ شعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اس آیت سے پہلے جو آیت تھی اس میں منافقین کی بےحودگیوں کا بیان ہوا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ یہ کہتے کہ ہم ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں اور مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم صلاح اور اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم سنوارنے والے ہیں اور مسلمان جو ہیں یہی فسادی ہیں اور مسلمانوں ہی کی روش ہے فساد مچانا تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا تو اور بڑی شد و بد کے ساتھ انہوں نے اپنی تعریف کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور اس سے کہیں زیادہ ان کی مذمت بیان فرمائی فرمایا کہ یہ الا عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے اس کا ترجمہ ہے سنو خبردار اور اگر اس آیت میں مراد منافق ہے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ یہ منافقین کو تبدیل کی جا رہی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور اگر اس سے مراد مسلمان اور روئے سکون کی آیت کا مسلمانوں کی طرف ہے تو پھر مسلمانوں کو اس مضمون کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے مسلمانوں کو اس مضمون کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کیونکہ جو خبردار نہ ہوں اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ان کو متنوع کیا جاتا ہے یا پھر اس الا کے ذریعے سے اس مضمون کی اہمیت بتلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو مسلمان تو پہلے ہی سے خبردار وہ غفلت میں نہیں ہے تو ان کے لیے جو فرمایا جا رہا ہے تو ان کو اس مضمون کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے تو اس لیے فرمایا کہ آلہ اس کے بعد فرمایا ان نہ ہو انا کے معنی بے شک کے آتے ہیں اور انا وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کلام کا اور اس بات کا منکر ہو انکار کرنے والا ہو تو اس لیے جو ہے یہاں پر کہ منافقین جو ہے اس بات کے منکر تھے اور کافر بھی منکر تھے تو اس لیے اس کلمے کا یہاں پر استعمال کیا گیا یا انا کا حق جو ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے انا وہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ جہاں اس مضمون کے انکار کرنے کا اندیشہ ہو تو یہاں جو ہے اندیشہ یہ تھا کہ ایسے مسلمان کہ جو ضعیف الاعتقاد ان کی طرف سے جو ہے انکار کا اندیشہ ہو سکتا تھا تو اس لیے یہاں پر یہ کلمہ میں استعمال کیا گیا اور ایسے جو ہے وہ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو یہاں پر اس مضمون کی اہمیت بتلائی گئی فرمایا کہ اللہ سن لو اور آگاہ ہو جاؤ خبردار بے شک وہی یعنی منافقین یہی فساد مچانے والے تو منافقین نے کیا کہا تھا نحن مسلمون کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں یعنی یہ مسلمانوں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں فساد مچانے والے تو تم ہو تو انہوں نے ان نما کہہ کر جو ہے وہ اپنی تعریف کی اور کہا کہ ہم ہی ہیں مسلح اور ہم ہی ہیں جو ہے وہ سنوارنے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ جو ہے انداز سے ان کی تردید کی اور ان کی ان کا رد کیا کہ حمل مسلم یہ منافقین ہی فساد مچانے والے ہیں اور یہ فساد مچانا یہ منافقین کا ہی عمل ہے مسلمانوں کا یہ عمل نہیں مسلمان فساد نہیں مچاتے مسلمان یہ روش ہی اختیار نہیں کرتے ہیں کہ جس میں فساد پایا جائے مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ فساد مچانا نہیں ہے یہ منافقین ہی ہے ولا یہ شروع لیکن یہ منافقین شعور نہیں رکھتے ان کو جو ہے وہ شعور نہیں ہے شعور جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے جو بات معلوم ہو تو جیسے آنکھ ہے کہ آنکھ جو ہے وہ ایک ایسی ظاہری حص ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چیزیں کہ جو دیکھی جاتی ہیں وہ اس سے نظر آتی ہیں اور اس سے محسوس ہوتی ہیں اور یہ اسی طرح سے کان ہے کہ کان ہوا سے ظاہرہ میں سے کہ جو باتیں اور جو سننے سے متعلق ہوتی ہیں کان کو جو ہے وہ سنتے ہیں لیکن آپ ان منافقین کا تو حال یہ ہو گیا کہ ان کی جو حصے ظاہری ہے اور ہوا سے ظاہرہ ہیں وہ سب کے سب بگڑ چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں حمل یہی فساد مچانے والے ہیں اس فساد کے مچانے میں بہت ہی جو ہے یعنی وزعت ہے اور گنجائش ہے مفصب کے معنی اور فساد کے معنی بگاڑنے کے آتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ ان منافقین نے کس طرح سے بگاڑا کہ اپنی زبان کو بھی بگاڑا اپنے کانوں کو بھی بگاڑا اور اپنے ہر عمل کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا نہ صرف یہ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے روک کر انہوں نے جو ہے ان کو بھی بگاڑا اور کافروں کو بھی بگاڑا اور کافروں کو اس طرح سے بگاڑا کہ ان کے کفر کو اور مضبوط کر دیا انہوں نے تو کافروں کے کفر کو مضبوط کر کر انہوں نے بگاڑا تو ہر طرح سے یہ فسادی ہوئی اور اللہ کے ذکر سے روک کر انہوں نے زمین میں فساد مچایا تو اس طرح سے زمین کو بگاڑا لیکن فرمایا کہ ان کو شعور نہیں ہے اس طرح سے کہ جب ان کے حواس ظاہرہ ہی جو ہے وہ بگڑ چکے اور ایسی باتیں کہ جو دیکھ کر یعنی سمجھی جا سکتی ہیں اور بالکل صاف نظر آ رہا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے یہ نہیں سمجھتے تو انہوں نے اپنے فساد کو صلاح کا نام دے دیا اپنے فساد کو انہوں نے سنوارنے کا نام دے دیا تو ان کے تو ہوا سے ظاہرہ ایسے بگڑ چکے ہیں کہ ان کو تو فساد اور صلاح کے درمیان بھی طویل نہیں رہی اور یہ صلاح اور سنوارنے اور بگاڑنے اور فساد کے درمیان ہی جو ہے وہ طویل نہیں کر پا رہے اور انہوں نے اپنے فساد کو سنوارنا سمجھ لیا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ جب دل کی بصیرت ختم ہو جائے اور دل کی آنکھیں جو ہیں وہ نہ دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہوا سے ظاہرہ بھی کام نہیں آتے ہوا سے ظاہرہ بھی بگڑ جاتی ہے تو خدا سے کلام یہ ہوا کہ منافق اول درجے کے فسادی ہیں اور منافق ایسے اول درجے کے منافق ہیں اور فسادی ہیں کہ ان کے ہوا سے ظاہرہ بھی بگڑ چکے ہیں اور ہوا سے باطنہ تو پہلے ہی ان کے بگڑے ہوئے تھے اور فساد کا شکار ہو چکے تھے اور یہ سمجھ نہیں رہے اس آیت سے ہمیں بہت سے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں پہلا فائدہ تو یہی حاصل ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا مقابلہ کرنا یہ دراصل ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے مقابلہ اور اللہ کے بندوں پر اعتراض کرنا یہ اللہ ہی پر اعتراض کرنا ہے اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بات ہو کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو انہوں نے یہ کہنے والے کون تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تھے تو ان کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان نمانہ مسلموں ہم فساد مچانے والے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں تو صحابہ اکرام کو ہی انہوں نے فسادی قرار دیا صحابہ پر یہ اعتراض کیا کہ تم جو ہے فساد مچاتے ہو تمہاری روش فساد مچانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی طرف سے جواب دیا انہوں نے اللہ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ صحابہ پر اعتراض کیا صحابہ کے کا مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی پر اعتراض کرنے کو اپنی ہی طرف گویا کہ منسوخ فرمایا ہے اسی لیے ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ والا کہ یہ منافق ہی فساد مچانے والے ہیں اور صحابی فسادی نہیں ہیں صحابی کو جو فساد مچانے والا کہے وہ دراصل خود ہی فسادی ہے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرنا صحابہ کو فسادی بتلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام پر منافق ہی اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکرام کو جو ہے متعون منافق ہی کرتے ہیں کوئی دیندار اور مسلمان جو ہے ان کو متعون نہیں کرتا ان پر کوئی تان نہیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے نیک بندوں کی طرف سے مجیب ہوتا ہے اور اس کے بندوں پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے اس کے جواب کے لیے کافی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو موتردین کے اعتراض پر صبر کرنا چاہیے کہ اسی میں جو ہے ان کے لیے کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی کہ ان کی طرف سے اللہ جواب دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے نصرت اور اعانت فرمائے تو جس کا مجیب اور جس کا ناصر اور جن کا حامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے تو پھر ان کا کوئی کچھ جو ہے بگاڑ نہیں سکتا ہے اس آیت سے ہمیں سارے سبق ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے واپس روانہ